وصل میں بھی وقت ہوا رائے گاں وصل میں بھی وقت ہوا پر ہوا خوب رائے گاں جمع یہاں جاؤ یار تمہیں ناز کر دیا خدا تو یہ پہلے شروع ہو چکا ہوتا تو یہی آ جاؤ نا ہم بھی ہم بھی اسی حال میں انہی حال میں آ جاؤ ہاں۔ رائے گا وصل میں بھی وقت ہوا پر ہوا خوب رائے گا جانا میرے اندر ہی تو کہیں گم ہے میرے اندر ہی تو کہیں گم ہے کس سے پوچھو تیرا نشان جانا کس سے پوچھو تیرا نشان جانا عالم بے کران رنگ ہے تو یا عالم رنگ بے کنار ہے تو جانا میں ہواؤں سے کیسے پیش ہوں یہی موسم ہے کیا وہاں جانا روشنی بھر گئی نگاہوں میں روشنی بھر گئی بابا روشنی بھر گئی نگاہوں میں ہو گئے خواب بے اما جانا ہو گئے خواب بے اما جانا درد مندان کنویں دلداری درد مندان کنویں دلداری گئے غارت جہاں تہاں جانا درد مندان کنویں دلداری گئے غارج جہاں کہاں جانا اچھا جاوید بھی خوشخبری ہے نا درد مندان دلداری گئے غارج کہاں جہاں تہاں جانا اب بھی جھیلوں میں ہیں اب بھی جھیلوں میں عکس پڑھتے ہیں اب بھی نیلا ہے آسمان اب بھی جھیلوں میں پڑھتے ہیں اب بھی نیلا ہے آسمان جانا ہے جو پرخو تمہارا عکس خیال ہے جو پرخو تمہارا عکس خیال زخمائے کہاں کہاں جانا ہے جو پرخو تمہارا عکس خیال زخمائے کہاں کہاں